صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کا برداشت کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ کی تعداد اڑتیس ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے آپ نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی تو مشرقین حضرت ابو بکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا اور حضرت ابو بکر کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا عطبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابو بکر کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے دو جوتوں سے مارنے لگا جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا اور حضرت ابو بکر کے پیٹ پر کودتا بھی تھا زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا حضرت ابو بکر کے قبیلہ بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر سے مشرقین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے اور انہیں حضرت ابو بکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا پھر قبیلے تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں اتبا بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے پھر قبیلے پھر قبیلہ والے حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلے تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ بے ہوش تھے انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے اور ان کی والدہ ام خیر سے کہے گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں تو وہ کھانے پینے کے لیے اسرار کرنے لگیں مگر حضرت ابو بکر ہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ام جمیل نے کہا نہ تو میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا حضرت ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں حضرت ابو بکر نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں یعنی حضرت ارقم کے گھر میں تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا پھر یہ دونوں حضرت ابو بکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رقت تاری ہو گئی حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں اور آپ بہت برکت والے ہیں آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں شاید اللہ تعالی ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے اور ان کی تعداد انتالیس تھی جس دن حضرت ابو بکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہوئے تھے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی آپ نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور حضرت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے ان کی مسلمان ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا کہ جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی حضرت ارقم کے والد نابینا کافر تھے وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جب کہ ہم حق پر ہیں اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جب کہ وہ نہ حق پر ہیں آپ نے فرمایا اے عمر ہم تھوڑے ہیں ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے حضرت عمر نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا چنانچہ ادار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے ابو جہل بن حشام نے دیکھتے ہی کہا فلا آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو حضرت عمر نے کہا الا اللہ وحده لا له وأن محمدا عبده ورسوله مشرقین یہ سن کر حضرت عمر کی طرف جھپٹے حضرت عمر نے حملہ کر کے عدبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کے دونوں آنکھوں میں ٹھونس دی عدبہ چیخنے لگا لوگ پرے ہٹ گئے پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے جب بھی کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ قریب آنے والوں میں سے سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر سے عاجز آ گئے اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کی قسم میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی پھر حضرت عمر کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لائے اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے اور ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر بیست نبوی کے چھ سال بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے جب آپ بالکل غیمات پہنچے تو وہاں قبیل قارہ کے سردار ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابو بکر نے کہا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن دغینہ نے کہا تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اس کو نکالنا چاہیے کیونکہ تم نایاب چیز حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلح رحمی کرتے ہو ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ابن دغینہ بھی آپ کے ساتھ آیا اور شام کے وقت ابن دغینہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں مدد کرتا ہے قریش ابن دغینہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور وہاں جتنا چاہے قرآن شریف پڑھیں اور عال اعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے ابن دغینہ نے یہ بات حضرت ابوبکر کو کہہ دی کچھ عرصہ تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے کیونکہ حضرت ابو بکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور وہ بے اختیار رونے لگ جاتے تو اسے قریش کے مشرق سردار گھبرا گئے انہوں نے ابن دغینہ کے پاس آدمی بھیجا چنانچہ ابن دغینہ ان کے پاس آئے تو مشرقین قریش نے ان سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علی اعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز میں پڑھتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ علی اعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں اور یوں علی اعلان اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے اب یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی حضرت ابو بکر نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں آگے ہجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے ابن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ان دنوں احابیش یعنی قبیل قارہ کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور انہوں نے میرے لیے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا ہے ابن دغینہ نے کہا کیوں اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو تم مصائب میں مصیبت زنوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو تم مکہ واپس چلو آج سے تم میری پناہ میں ہو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے اور وہاں ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اے جماعت قریش میں نے ابو بکر ابن قحافہ کو پناہ دی ہے لہذا اب ہر ایک ان سے اچھا ہی سلوک کرے ابن مشرقین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابن دغینہ نے کہا اے ابو بکر میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور تم جس جگہ یعنی گھر کا صحن آج کل عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تم اپنے گھر کے اندر رہو اور وہاں جو چاہو کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں ابن دغینہ نے کہا آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی چنانچہ ابن دغینہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے اب تم اپنے ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو ابن اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں پریش کا ایک بیوقوف ملا جس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ورید بن مغیرہ یا آس بن وائل گزرا اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بیوقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے صفحہ تین سو چھپن پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیکو پکار کی آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو حضرت ابو بکر ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے ان کی چار زلفیں تھی اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے پھر حضرت ابو بکر ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس ظلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے اور وہ فرما رہے تھے تبارکتا یا ذل الجلال والاکرام تو بہت برکت والا ہے اے بڑائی اور عظمت والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے چنانچہ حضرت عمر صبح کو ان کے پاس گئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا تھا اسے سمجھ لیتا تھا حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اس سے کہا اے جمیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر کو کچھ جواب نہ دیا بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل دیا حضرت عمر اس کے پیچھے چل دیے اور میں حضرت عمر کے پیچھے یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارا اے جماعت قریش غور سے سنو خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے جمیل کے پیچھے سے کہا یہ غلط کہتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلم شہادت اشہد الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھا ہے یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمر کی طرف جھپٹے وہ سب حضرت عمر سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور سب مشرق حضرت عمر کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تین سو ہو گئے تو یا تو تم مکہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں ابھی ہو ہی رہا تھا کہ قریش کا ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی شادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا وہ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے اس بوڑھے نے کہا ارے چھوڑو ایک آدمی نے اپنے لیے ایک بات پسند کی ہے تم اس سے کیا چاہتے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قبیلہ بنوادی اپنے آدمی یعنی حضرت عمر کو ایسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے اس آدمی کو چھوڑو اور چلے جاؤ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتار لی گئی ہو جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا اے ابا جان جس دن آپ اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جس پر وہ لوگ ثواب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ آدمی کون تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے بن وائل سہمی تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں عاص بن وائل سہمی ابو ان کے پاس آیا وہ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور ایسی قمیض پہنے ہوئے تھا جس کے پلے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے یہ ابو امر بنو سہم قبیلہ کے تھے اور یہ لوگ زمان جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے اس نے حضرت عمر سے پوچھا تمہیں کیا ہوا حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کہہ رہی کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے اس نے کہا میں نے تمہیں امن دے دیا ہے اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس اس کے کے کہنے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا آج گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے بھری ہوئی ہے اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہم خطاب کے اس بیٹے یعنی عمر کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے تو آس نے کہا نہیں اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کے چچا حکم بن العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو اور اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے میں نے پوچھا اس نوجوان کو کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں اور حضرت طلحہ کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ان کی والدہ صعبہ بنت الحضرمی ہے حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا میں بصرہ کے بازار اور میلے میں موجود تھا وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا اس نے کہا کہ اس بازار اور میلے والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے میں نے کہا ہاں میں ہوں اس نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے میں نے کہا احمد کون ہے اس نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں حرم یعنی مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے پتھریلی اور شوریلی زمین ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ان کا اتباع کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا اور میں نے پوچھا کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے انہوں نے کہا ہاں محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کا اتباع کیا ہے چنانچہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے اس آدمی کا اتباع کر لیا ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر کو اس پادری کی بات بتائی حضرت ابو بکر حضرت طلحہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے وہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پادری کی بات بتائی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی جب حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن خوائلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اور بنو تیم نے ان دونوں کو نہ بچایا نوفل بن خوائلد کو مشیر قریش کہا جاتا تھا ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کو قرینین یعنی دو سادی کہا جاتا ہے امام بحقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ ہمیں ابن العدویہ کے شر سے بچا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے کفر کی طرف لوٹ آؤ حضرت زبیر کہتے میں کبھی کافر نہ بنوں گا حضرت حفظ بن خالد کہتے ہیں کہ موسیل سے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ایک چٹیل میدان میں ان کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی انسان انہوں نے کہا میرے نہانے کے لیے ذرا پردے کا انتظام کر دو میں نے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا نہانے کے دوران اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کے نشان ہیں میں نے ان سے کہا میں نے آپ کے جسم پر اتنے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ اتنے میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے حضرت زبیر نے کہا کیا تم نے دیکھ لیا میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے اور اللہ کے راستے میں لگا ہے حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس نے مجھے بتایا کہ ان کے سینے پر آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے مودین رسول حضرت بلال بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے سات آدمی ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کے قوم کے ذریعے سے کی باقی تمام آدمیوں کو مشرقین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئیں اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرقوں کی بات مان لی لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی چنانچہ مشرقوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے یعنی معبود ایک ہی ہے حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرقین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی شام کو ابو جہل لعنہ اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرقین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اکشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو جم قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشرقین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرق ہو جائیں لیکن وہ احد احد کہتے رہتے ورقہ بن نوفل بن اسد بن العزہ حضرت خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چترزاد بھائی اس حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے اے بلال احد احد یعنی واقعی معبود ایک ہی ہے اور مشرکوں سے کہتے اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا حضرت عروہ فرماتی کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرق انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے یعنی معبود ایک ہی ہے تو ورقہ کہتے واقعی معبود ایک ہی ہے اور اے بلال وہ معبود اللہ ہے پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا تو ورقہ کہتے میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا اور وہ مشرق ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے عمیہ سے کہا ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے امیہ نے کہا تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے اب تم ہی ان کو تکلیفوں سے چھڑاؤ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور تمہارے دین پر ہے وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں امیہ نے کہا مجھے قبول ہے حضرت ابو بکر نے کہا وہ میں نے تمہیں دے دیا حضرت ابو بکر نے اپنا غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ چھ اور غلاموں کو آزاد کیا ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو میاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا پھر حضرت بلال سے کہتا تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کیا تو تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے لات العزت کی عبادت شروع کر دو لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق تھا یعنی دوزخ سے آزاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا جز اللہ عن بلال و صحبی و ابا جہلی اللہ تعالیٰ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عطیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فاقیہ اور ابو جہل کو رسوا کرے اشیت فی بلال بسوعتن ولم ما المرء ذو العقل میں اس شام کو نہیں بولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے اور عقل مند آدمی جس تکلیف سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے بتوحیدہ رب الانام اور العنام شہید تو بھی ان اللہ ربی علی محلی وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیف دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے فَلَمْ أَكُنْ فلم اکنشرحمٰن مِنْ فت الْقَتْلِ اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں میں قتل کے سے رحمان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کر سکتا ہوں فیا ربی و وَالْعَبْدِ يُونُسَ وموسى وعيسى نجني ثم لا لمن يهوى الغي من آل غالب على بر كان منه ولا أعدلي ابراہیم اور یونس عرموسا اور عیسیٰ کے رب مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہے اور نہ انصاف کرنے والے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا اے آل عمار اے آل یاسر خوشخبری سنو تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے تم کو جنت ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتریلی زمین بتہا پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں حضرت عمار کے والد نے کہا یا رسول اللہ ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ کے پاس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے اذیت پہنچائی جا رہی تھی آپ نے ان سے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو اے آل یاسر صبر کرو کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی ابن القلبی کی روایت میں یہ ہے ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی اور حضرت یاسر بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا جن کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خانہ بول بولنے پڑے اور مشرکوں کی معبودوں کی تعریف کرنی پڑی جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کیا گزری انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت برا ہوا مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں آپ نے فرمایا پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیفیں پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسے ہی کر لینا جیسے پہلے کیا ابو عبید نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار سے ملاقات ہوئی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آپ فرما رہے تھے کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوتے دیے کہ تم کو فلا فلا نازیبہ اور گستاخی کی باتیں کہنی پڑی اور جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں جلایا تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے آگ تو عمار کے لیے ٹھنڈی ہوئی اور سلامتی والی ہو جا جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی اے عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی یعنی تم شہادت پاؤ گے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت شابی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمر نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا ایک آدمی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں حضرت خباب نے ان سے پوچھا اے امیر المؤمنین وہ آدمی کون ہیں حضرت عمر نے فرمایا وہ حضرت بلال ہیں حضرت خباب نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا رابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرقوں کی طرف سے اٹھانی پڑی حضرت خباب نے کہا اے امیر المؤمنین آپ میری پشت کو دیکھیں اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی حضرت خباب نے بتایا کہ مشرقوں نے میرے لیے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈال دیا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا ابو لیلہ کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر نے کہا قریب آ جاؤ حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے تو حضرت خباب نے حضرت عمر کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور آس بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرضہ تھا میں نے اس کے پاس جا کر اپنے قرضے کا تقاضا کیا تو آس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا اس پر آس نے کہا جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی افرآفر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 آپ کعبہ کی سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور ان دنوں ہمیں مشرقوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی تھی میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا لیکن اتنی سخت تقریب بھی ان کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے یہاں تک کہ سوار ثنا سے آدر تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر لیکن تم جلدی چاہتے ہو حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابودر کو حضور افت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم رسواری یعنی مکہ کو جاؤ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کے حالات معلوم کرو اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ کی باتیں سنی پھر حضرت ابودر کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا حضرت ابودر نے کہا تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا چنانچہ انہوں نے زیادہ سفر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا یہاں تک کہ رات آ گئی تو یہ وہیں لیٹ گئے تو ان کو حضرت علی نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہیں حضرت ابو حضرت علی کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو رہی ہے حضرت علی نے ان کی میزبانی کی لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا اور یوں ہی صبح ہو گئی وہ اپنا مشکیزہ اور زیادہ سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور یہ ان کے ساتھ چلے گئے پھر حضرت علی نے ان سے کہا کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو حضرت ابودر نے کہا کہ میں شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عید و پیمان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے حضرت علی نے وعدہ فرمایا تو حضرت ابودر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا حضرت علی نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں جب صبح ہو تو تم میرے پیچھے چلنا اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا تم چلتے رہنا اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا اور جس گھر میں میں داخل ہوں اس میں تم بھی داخل ہو جانا چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی جگہ مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور تم وہاں ہی رہو یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں حضرت ابودر نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرام آئے اور بلد آواز سے پکار کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشحد محمد رسول اللہ یہ سن کر مشرقین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا اتنے میں حضرت عباس آ گئے اور ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیل غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور حضرت عباس نے ان کو کافروں سے چھڑایا اگلے دن حضرت ابودن نے پھر ویسے ہی کیا چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا اور پھر حضرت عباس بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش سن لو اشہد الا اللہ و اشہد ان محمد و رسول کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا حضرت عباس میری مدد کو آئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارا ناس ہو تم غفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو حالانکہ تمہارا تجارتی راستہ اور تمہاری گزرگاہ غفار کے پاس سے چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے جب اگلا دن ہوا تو میں نے بلند آواز سے پہلے دن کی تنافر کر میں شہادت کافروں کے بیچ میں پڑھا پھر کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو چنانچہ اس دن میں میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اس سے پہلے دن ہوا تھا اور پھر حضرت عباس میری مدد کو آئے اور مجھ پر لیٹ گئے اور کافروں سے وہی بات کہی جو انہوں نے پہلے دن کہی تھی امام مسلم نے حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ اور سے بیان کیا ہے جس میں یہ ہے کہ میرا بھائی گیا اور وہ مکہ پہنچا پھر مجھ سے واپس آ کر کہا کہ میں مکہ گیا تھا وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جسے لوگ بے دین کہتے تھے ان کی شکل و صورت آپ سے بہت زیادہ ملتی ہے حضرت ابودر فرماتے کہ پھر میں مکہ گیا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کا نام لے رہا تھا میں نے پوچھا وہ بے دین آدمی کہاں ہے یہ سن کر وہ آدمی میرے بارے میں چیخ چیخ کر کہنے لگا یہ بے دین ہے یہ بے دین ہے لوگوں نے مجھے پتھروں سے اتنا مارا کہ میں پتھر کے سرخ کی طرح سے ہو گیا جاہلیت کے زمانے میں کافر جانور زبا کر کے پتھروں پر خون ڈالا کرتے تھے میں اس بھت کی طرح لہو لہان ہو گیا چنانچہ میں کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چھپ گیا اور پندرہ دن رات اس میں یوں ہی چھپا رہا میرے پاس آب زمزم کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مسجد حرام میں ایک دن آئے میری ان سے ملاقات ہوئی اور اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیہ آپ نے فرمایا علیہ السلام ورحمۃ اللہ تم کون ہو میں نے کہا بر غفار کا ایک آدمی ہوں آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر نے کہا مجھے آج رات ان کو اپنا مہمان بنانے کی اجازت دے دیں چنانچہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مکہ کے نچلے حصے میں تھا انہوں نے مجھے چند بٹھی کشمش لا کر دی پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اس نے کہا میں بھی تمہارے دین پر ہوں پھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تم دونوں کے دین پر ہوں پھر میں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی ان میں سے بعض لوگوں نے میری تابے داری کی اور وہ مسلمان ہو گئے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں عبدالر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گیا آپ نے مجھے اسلام سکھایا اور میں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے دین کا اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا میں نے کہا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا آپ خاموش ہو گئے مسجد حرام میں قریش حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے میں نے وہاں جا کر زور سے کہا اشہد اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سنتے ہی وہ تمام حلقے ٹوٹ گئے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے سرخ بدھ کی طرح بنا کر چھوڑا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر چکے ہیں جب مجھے افاقہ ہوا تو میں حضور الرق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے میرا یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل کی چاہت تھی جسے میں نے پورا کر لیا میں حضور رقط صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گیا پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر ملے تو پھر میرے پاس واپس آ جانا ایک روایت میں حضرت ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو وادی یعنی مکہ کے تمام لوگ مجھ پر ہڈیاں اور ڈھیرے لے کر ٹوٹ پڑے اور مجھے جی اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا جب مجھے ہوش آیا اور میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں پتھر کے سرخ بت کی طرح سے لہو لہان ہوں